شعبية ويا أهلا بالبندق اسرائیل کی بنیاد رکھنے کے لیے اپریل انیس سو اڑتالیس میں یہودی نے ڈیر یاسین کے چار سو سولہ دیہاتوں کا مکمل خاتمہ کر دیا اور دو سو فلسطینیوں کو کو شہید اور ہزاروں معذور کر کے ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی ہے کہ چنگیز خان بھی شرما جائے کھیتوں میں کام کرنے والے نوجوانوں کو شہید کر کے ان کے لاشیں درختوں پر لٹکا دیے ہاتھ کاٹ دیے عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا معصوم بچوں کو اندھا کر دیا اور گھروں کو لوٹ کر مکینوں کو ہلاک کر دیا پھر گھروں کو ڈائنامائٹ سے اڑا کر تمام جائیدادوں پر قبضہ کر لیا اور اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اکثر لاشوں کو کنو میں پھینک دیا مگر افسوس دنیا کے کسی ادارے یا ملک نے اس یہودی تنظیم کو دہشت گرد قرار نہیں دیا کسی نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی انیس سو سینتالیس انیس سو انچاس کے دوران اسرائیلی کارروائی کے نتیجے میں سات لاکھ اسی ہزار فلسطینی پناہ گزین وجود میں آئے ان یہودی دہشت گردوں نے اپنی دہشت گردی کی دہشت دکھانے کے لیے نہ صرف فلسطین میں ان مسلمانوں کا جینا دھو بھر کیا ہوا ہے بلکہ جو فلسطینی اطراف کے ممالک میں اقوام متحدہ کے قائم کردہ مہاجر کیمپوں میں رہتے ہیں یہ ظالم وہاں بھی ان مظلوموں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں جس کی مثال انیس سو چھیانوے میں لبنان میں فلسطینیوں کی خیمہ بستیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری تھی جس کے بارے میں مشہور امریکی صحافی رابرٹ فسک نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے جنوبی لبنان میں معصوم افراد کی جو ہلاکتیں میں نے دیکھی ایسی میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی عورتیں مرد اور بچے ایک دوسرے پر مردہ پڑے ہوئے تھے کسی کا بازو غائب تھا تو کسی کی ٹانگ کسی لاش کا سر جدا تھا تو کسی لاش کی آتے نکلیں ان مظلوموں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب فلسطینی پناہ گزین یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اب اقوام متحدہ کی پناہ میں آ گئے ہیں یہودی رہنما سول ہوں یا فوجی شیرون ہو یا ایہود بارک سب یکساں دہشت گرد ہیں اسرائیلی دہشت گرد جب فلسطینی آبادی پر حملہ آور ہوتے ہیں تو نہ خواتین کا خیال کرتے ہیں نہ بچوں کا نہ ہسپتال کا احترام کرتے ہیں نہ خدا کے گھر کا نہ ایمبولینس کو چھوڑتے ہیں نہ مسافر بس کو کیونکہ سب کا جرم ایک ہے سب کی سزا ایک ہے یہ چار ماہ کی معصوم بچی سوال کرتی ہے کہ میرا قصور کیا ہے مجھے کس جرم کی سزا دی گئی ہے اس معصوم بچی کی ماں کو چین کیسے آئے گا جس کی برسوں بعد پھول جیسی بچی پیدا ہوئی تھی اور ایسے نہ جانے کتنے بچے ہیں جو بولنے اور چلنے سے پہلے ہی یہودی فوج کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں کیونکہ یہودی فوج کو ڈر ہے اگر یہ بچے زندہ بچ گئے تو بڑے ہو کر ان کے ٹینکوں پر پتھر برسائیں گے اسرائیل کی ان وحشیانہ کاروائیوں پر بعض دفعہ خود ان کی فوج کے سپاہی بھی ایریل شیرون کے فیصلوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جس طرح انتیس سالہ میجر رمی کمپلان آرم فورس کا نوجوان آفیسر تھا جسے فلسطینیوں کے خلاف لڑنے سے انکار کے جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا پھر اس نے جیل میں موجود چار سو اکیانوے فوجیوں کے ساتھ عدالت سے رابطہ کیا اور اس نے عدالت سے کہا کہ گھروں اور باغات کی تباہی اور شک کی بنیاد پر ملک بدری اور مغربی کنارے اور غزہ پر قبضہ غیر قانونی قرار دیا جائے اس نے اپنے بیان میں کہا مجھے اس عمل سے اول روز سے نفرت تھی کہ بچوں کا تعقب کیا جائے جن کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے ہیں اور میں دس سالہ بچے کو درجنوں فوجیوں کے ذریعے صرف اس لیے گرفتار کروں کہ وہ ہمارے کسی ادارے کی لسٹ پر تھا اور اسی طرح باغوں اور مکانات کی تباہی महज शक की बुनियाद पर मेरे नज़दीक एक يا फैल الأرض السمراء ولون الأرجوان أنا أنا الرجل الذي يحيا بداخله طفل الذكريات الجامحة أنا وجع الغربة الممتد إلى حد الفرح فشدي برأسي إلى دفء صدرك لأعلن انحناءتي على أعتاب بيتك المقدس واصرخ يا أم الحنونة زغربي لقد عاد غريب الدار يطلع قلبي نهار مهما طال الزمن ودار عني قالوا غريب الدار شفتي ولازم بكرة تزول وبعده بيطلع قلبي نهار لابد الغايب ما يعود والأرض تسكر نوار لابد الغايب ما يعود انیس سو ستاسی کے اختتام پر آخر کار مقبوضہ علاقے کے اندر بسنے والے فلسطینیوں کو یقین ہو گیا کہ چھپن ملکوں کے مسلمان حکمرانوں سے بیت المقدس کی آزادی اور اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں سے بچاؤ کے لیے کوئی مدد نہیں مل سکتی اور انہوں نے یہ بھی جان لیا کہ اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کی عالمی طاقتوں کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں اس لیے اب اپنے مستقبل کا فیصلہ ہم کو خود کرنا ہے پھر فلسطینی قوم نے فیصلہ کیا عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے اور دسمبر انیس سو ستاسی میں حماس نے الانتفاضہ کی تحریک کا آغاز کیا یہ اس تحریک کا سمر ہی ہے کہ یہودی فوجی سرزمین فلسطین پر قبضہ کرنے اور ہر قسم کے ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود آج عذاب میں مبتلا ہیں کہیں بندوق بردار یہودی فوجی پتھر مارنے والے بچوں سے خوف زدہ ہیں تو کہیں دیو ہیکل ٹینکوں میں بیٹھے ہوئے یہودی فوجی فلسطینی نوجوانوں کی گولیوں سے ڈرتے ہیں اور فلسطینیوں کے خودکش حملوں نے تو ان کی راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کر دیا ہے سن دو ہزار ایک دو ہزار دو میں دس لاکھ یہودیوں نے جان کے خوف سے اسرائیل سے ہجرت کی اور اپنے اس خوف ہی کی وجہ سے یہودی حکمران چالیس لاکھ فلسطینی پناہ گزین کو فلسطین میں کسی قیمت پر داخل کرنے پر تیار نہیں کیونکہ اس طرح فلسطینی یہودیوں سے اکثریت حاصل کر لیں گے جو اسرائیل کو کسی قیمت پر قبول نہیں فلسطینی قوم نے حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کو اپنا رہنما بنا لیا ہے شیخ احمد یاسین نے کہا اگر فلسطینی اپنے بستروں میں بھی چھپ جائیں جب بھی یہودی ایک ایک فلسطینی کو چن چن کر مار دیں گے اس لیے ان